बिसमीम شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور تمام تعریفیں اس معبود برحق اللہ ہی کے لیے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے آخرت میں بھی قابل تعریف اللہ ہی ہے وہ بڑی حکمتوں والے اور پورے خبردار ہیں جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے وہ سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخشنے والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں چونکہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں ساری حکومتوں کے حاکم اللہ ہی ہیں اس لیے ہر قسم کی ہر ایک تعریف و ثنا کے مستحق بھی وہی ہیں وہی معبود برحق ہیں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت کی حمد و ثنا سزاوار ہے اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جاتے ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے ماتحت ہے جتنے بھی ہے سب اللہ کے غلام ہیں اللہ کے قبضے میں ہیں سب پر اللہ کا تصرف ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا وہ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى یعنی آخرت میں اللہ ہی کی تعریفیں ہوں گی اور دنیا میں بھی اللہ ہی قابل تعریف ہے وہ اپنے اقوال و افعال اور تقدیر سب میں حکومتوں والے ہیں اور ایسے خبردار ہیں جس پر کوئی چیز مخفی نہیں جس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں جو اپنے احکام میں حکیم جو اپنی مخلوق سے باخبر جتنے قطرے بارش کے زمین میں جاتے ہیں جتنے دانے اس میں بوئے جاتے ہیں اللہ کے علم سے باہر نہیں جو زمین سے نکلتا ہے اگتا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اللہ کے محیط اور وسیع اور بے پایا علم سے کوئی چیز دور نہیں ہر چیز کی گنتی کیفیت اور صفت اللہ کو بخوبی معلوم ہے آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کے قطروں کی گنتی بھی اللہ کے علم میں محفوظ ہے جو رزق وہاں سے اترتا ہے اللہ کے علم سے نیک اعمال وغیرہ جو آسمان پر چڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں وہ اپنے بندوں پر خود اس سے بھی زیادہ مہربان ہیں اسی وجہ سے ان کے گناہوں پر اطلاع رکھتے ہوئے انہیں جلدی سے سزا نہیں دیتے بلکہ مہلت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور برائیاں چھوڑ دیں رب کی طرف رجوع کر لیں پھر غفور ہے ادھر بندہ جھکا رویا پیٹا ادھر اللہ نے اسے بخش دیا معاف فرما دیا درگزر کر لیا توبہ کرنے والا دھتکارا نہیں جاتا توکل کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا اللہ میں خوب توبہ کرنے والا اور اللہ ہی کی بزرگ اور ذات پر کامل بھروسہ کرنے والا بنائے